حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ایک انصاری عورت کے ہاں پہنچے جو مقام اسواف یعنی حدود حرم مدینہ میں رہائش پذیر تھی تو یہ عورت اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی معیت میں تھے اور عہد میں شہید ہوئے ان کے چچا نے ان کا سارا مال اور ساری وراثت لے لی ہے اور ان کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا حتیٰ کہ سب پر قبضہ کر لیا ہے اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح تو ان کا کبھی نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے پاس کچھ مال نہ ہو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس میں فیصلہ فرما دے گا اور پھر سورہ نساء کی آیت یو سی کم اللہ فی اولاد کم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اور اس کے دیور کو میرے پاس بلاؤ آپ نے لڑکیوں کے چٹیا سے کہا ان دونوں لڑکیوں کو دو تہائی اور ان کی ماں کا آٹھواں حصہ دے دو اور باقی تمہارا ہے امام ابو داود رحم اللہ فرماتے ہیں اس روایت میں غلطی کی ہے یہ لڑکیاں سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں جبکہ سابت بن قید کی شہادت یماما کے موقع پر ہوئی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکانوے